وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ۖ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا یتیموں کو ان کے مال دے دیا کرو پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر کھانا جاؤ بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو اور عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر لو دو دو تین تین چار چار سے لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی بس ہے یا تمہاری ملکیت کی لونڈی ہی ممکن ہے کہ ایسا کرنے سے ناانصافی اور ایک طرف جھوک پڑنے سے بچ جاؤ عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دیا کرو ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھاؤ پیو سامعین عنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے یتیم کا مال ناجائز طریقوں سے کھانا گناہ ہے اللہ تعالیٰ یتیموں کے والیوں کو یعنی ان کے ذمہ داروں کو حکم دیتے ہیں کہ جب یتیم بلوغت یعنی جوانی اور سمجھداری کو پہنچ جائیں تو ان کے جو مال تمہارے پاس ہوں انہیں سونپ دو پورے پورے بغیر کمی اور خیانت ان کے حوالے کرو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر گڈ مٹ کر کے کھا جانے کی نیت نہ رکھو حلال رزق جب اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہے ہیں پھر حرام کی طرف کیوں منہ اٹھاؤ تقدیر کی روزی مل کر ہی رہے گی اپنے مال چھوڑ کر لوگوں کے مالوں کو جو تم پر حرام ہے لو دبلا پتلا جانور دے کر موٹا تازہ نہ لو بوٹی دے کر بکرے کی فکر نہ کرو ردی دے کر اچھے کی کھوٹا دے کر کھرے کی نیت نہ رکھو پہلے لوگ ایسا کر لیا کرتے تھے کہ یتیموں کی بکریوں کے ریوڑ میں سے عمدہ بکری لے لی اور اپنی دبلی پتلی بکری دے کر گنتی پوری کر دی کھوٹا درہم اس کے مال میں ڈال کر کھرا نکال لیا اور پھر سمجھ لیا کہ ہم نے تو بکری کے بدلے بکری اور درہم کے بدلے درہم لیا ہے ان کے مالوں میں اپنا مال خلط ملت کر کے پھر یہ ہیلا کر کے کہ اب امتیاز کیا ہے ان کے مال تلف نہ کرو یہ بڑا گناہ ہے یتیم لڑکیوں سے نکاح کا مسئلہ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری پرورش میں کوئی یتیم لڑکی ہو اور تم اسے نکاح کرنا چاہتے ہو لیکن چونکہ اس کا کوئی اور نہیں اس لیے تم ایسا نہ کرو کہ مہر اور حقوق میں کمی کر کے اسے اپنے گھر ڈال لو اس سے باز رہو اور عورتیں بہت ہیں جس سے چاہو نکاح کر لو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک یتیم لڑکی تھی جس کے پاس مال بھی تھا اور باغ بھی جس کی پرورش میں وہ تھی اس نے صرف اس مال کے لالچ میں بغیر اس کو پورا مہر وغیرہ مقرر کرنے کے اس سے نکاح کر لیا جس پر یہ آیت اتری میرا خیال ہے کہ اس باغ اور مال میں یہ لڑکی حصے دار تھی صحیح بخاری شریف میں ہے کہ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھانجے یہ ذکر اس یتیمہ لڑکی کا ہے جو اپنے ولی کے قبضے میں ہے اس کے مال میں شریک ہے اور اسے اس کا مال و جمال اچھا لگتا ہے چاہتا ہے کہ یہ اسے نکاح کر لے لیکن جو مہر وغیرہ اور جگہ سے اسے ملتا ہے اتنا یہ نہیں دیتا تو اسے منع ہو رہا ہے کہ پھر یہ اس کی نیت چھوڑ دے اور دوسری عورت سے جس سے چاہے اپنا نکاح کر لے پھر اس کے بعد لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی بابت دریافت کیا اور آیت و استفتو النساء نازل ہوئی وہاں فرمایا گیا ہے کہ جب یتیم لڑکی کم مال والی اور کم جمال والی ہوتی ہے اس وقت تو اس کے والی اس سے بے رغبتی کرتے ہیں پھر کوئی وجہ نہیں کہ مال و جمال پر مائل ہو کر اس کے پورے حقوق ادا نہ کر کے اس سے اپنا نکاح کر لیں ہاں عدل و انصاف سے پورا مہر وغیرہ مقرر کریں تو کوئی حرج نہیں ورنہ پھر عورتوں کی کمی نہیں اور کسی سے جس سے چاہیں اپنا نکاح کر لیں ایک وقت میں چار عورتوں سے نکاح کی مردوں کو اجازت اگر چاہیں دو دو عورتیں اپنے نکاح میں رکھیں اگر چاہیں تین تین رکھیں اگر چاہیں چار چار یعنی دو تین چار جیسے اور جگہ بھی یہ الفاظ انہی معنی میں ہیں اللہ فرماتے ہیں جاعل الملائكة رسلا اولی رسول مثنا وثلاث وربع یعنی جن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اپنا قاصد بنا کر بھیجتے ہیں ان میں سے بعض دو دو پروں والے ہیں بعض تین تین پروں والے بعض چار چار پروں والے فرشتوں میں اس سے زیادہ پر والے فرشتے بھی ہیں کیونکہ دلیل سے یہ ثابت شدہ ہے لیکن مرد کو ایک وقت میں چار سے زیادہ بیویوں کا جمع کرنا منع ہے جیسے کہ اس آیت میں موجود ہے اور جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور جمہور کا قول ہے یہاں اللہ تعالیٰ اپنے احسان و انعام بیان فرما رہے ہیں بس اگر چار سے زیادہ کی اجازت دینی منظور ہوتی تو ضرور فرما دیا جاتا امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث جو قرآن کی وضاحت کرنے والی ہے اس نے بتلا دیا کہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کے لیے چار سے زیادہ بیویوں کا بیک وقت جمع کرنا جائز نہیں اسی پر علماء کرام کا اجماع ہے البتہ بعض شیعہ کا قول ہے کہ نو تک جمع کرنا جائز ہے بلکہ بعض شیعہ نے تو کہا ہے کہ نو سے بھی زیادہ جمع کر لینے میں کوئی حرج نہیں کوئی تعداد مقرر ہی نہیں ان کا استدلال ایک تو رسول اللہ کے فعل سے ہے جیسا کہ صحیح حدیث میں آ چکا ہے کہ رسول اللہ کی نو بیویاں تھیں اور بخاری شریف کی معلق حدیث کے بعض راویوں نے گیارہ کہا ہے انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے پندرہ بیویوں سے عقد کیا یعنی نکاح تیرہ کی رخصتی ہوئی ایک وقت میں گیارہ بیویاں رسول اللہ کے پاس تھیں انتقال کے وقت رسول اللہ کی نو بیویاں تھیں ہمارے علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی خصوصیت تھی امتی کو ایک وقت میں چار سے زیادہ پاس رکھنے کی اجازت نہیں جیسے کہ یہ حدیثیں اس امر پر دلالت کرتی ہیں غیلان ابن سلمہ ثقفی رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوتے ہیں تو ان کے پاس ان کی دس بیویاں ہوتی ہیں رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان میں سے جنہیں چاہو چار رکھ لو باقی کو چھوڑ دو چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا پھر عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں اپنی ان بیویوں کو بھی طلاق دے دی اور اپنے لڑکوں کو اپنا مال بانٹ دیا عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا شاید تیرے شیطان نے بات اچک لی اور تیرے دل میں یہ خیال جما دیا کہ تو عن قریب مرنے والا ہے اس لیے اپنی بیویوں کو تو نے الگ کر دیا کہ وہ تیرا مال نہ پائیں اور اپنا مال اپنی اولاد میں تقسیم کر دیا میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اپنی بیویوں سے رجوع کر لے اور اپنی اولاد سے مال واپس لے لے اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے بعد تیری ان متعلقہ بیویوں کو بھی تیرا وارث بناؤں گا کیونکہ تو نے انہیں اسی ڈر سے طلاق دی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ تیری زندگی بھی اب قریب الختم ہے اور اگر تو نے میری بات نہ مانی تو یاد رکھ میں حکم دوں گا کہ لوگ تیری قبر پر پتھر پھینکیں جیسے کہ ابو رغال کی قبر پر پتھر پھینکے جاتے ہیں یہ روایت مستد احمد شافعی سنن ترمیدی سنن ابن ماجہ سنن دال قطنی سنن بحقی وغیرہ میں موجود ہے مرفوع حدیث تک تو ان سب کتابوں میں ہے ہاں عمر رضی اللہ عنہ والا واقعہ صرف مستد احمد میں ہے لیکن یہ زیادتی حسن ہے اگرچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے ضعیف کہا ہے اور اس کی اسناد کا دوسرا طریق بتا کر اس طریقے کو غیر محفوظ کہا ہے مگر اس تعلیل میں بھی نظر ہے واللہ عالم اور بزرگ محدثین نے بھی اس پر کلام کیا ہے لیکن مستد احمد والی حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں اور شرط شیخین پر ہیں دالقطنی اور بحقی کی روایت میں ہے کہ یہ دس عورتیں بھی اپنے خاوند کے ساتھ مسلمان ہوئی تھیں اس حدیث سے صاف ظاہر ہو گیا کہ اگر چار سے زیادہ کا ایک وقت میں نکاح میں رکھنا جائز ہوتا تو رسول اللہ ان سے یہ نہ فرماتے کہ اپنی ان دس بیویوں میں سے چار کو جنہیں تم چاہو روک لو باقی کو چھوڑ دو کیونکہ سب بھی اسلام لا چکی تھیں یہاں یہ بات بھی خیال میں رکھنی چاہیے کہ ثقفی کے ہاں تو یہ دس عورتیں موجود تھیں اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ علیحدہ کرا دیں پھر بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص نئے سرے سے چار سے زیادہ جمع کرے واللہ والم بالصواب دوسری حدیث ابو داود اور ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ عمیرہ اسدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے جس وقت اسلام قبول کیا میرے نکاح میں آٹھ عورتیں تھیں میں نے رسول اللہ سے ذکر کیا آپ نے فرمایا ان میں سے جنہیں چاہو چار کو رکھ لو اس کی سند حسن ہے اور اس کے شواہد بھی ہیں راویوں کے ناموں کا ہیر پھیر وغیرہ ایسی روایات میں نقصان دہ نہیں ہوتا تیسری حدیث شافعی میں ہے نوفل ابن معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اسلام قبول کیا اس وقت میری پانچ بیویاں تھیں مجھ سے رسول اللہ نے فرمایا ان میں سے پسند کر کے چار کو رکھ لو اور ایک کو الگ کر دو میں نے جو سب سے زیادہ عمر کی بڑھیا اور بے اولاد بیوی ساٹھ سال کی تھیں انہیں طلاق دے دی بس یہ حدیثیں گرچہ ان میں ضعف ہے لیکن غیلان رضی اللہ عنہ والی پہلی حدیث کے شواہد ہیں جیسے کہ امام بحقی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ہاں اگر ایک سے زیادہ بیویوں میں عدل و انصاف نہ ہو سکنے کا خوف ہو تو صرف ایک ہی پر اکتفا کرو یا لونڈیوں ہی پر جیسے اور جگہ ہے النساء ولو حرصتم یعنی مسلمانوں گو تم چاہو لیکن تم سے نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کے درمیان یعنی اپنی بیویوں کے پوری طرح عدل و انصاف کو قائم رکھ سکو بس بالکل ایک ہی طرف جھک کر دوسری کو مصیبت میں نہ ڈال دو ہاں یہ یاد رہے کہ لونڈیوں میں باری وغیرہ کی تقسیم واجب نہیں البتہ مستحب ہے جو کرے اس نے اچھا کیا اور جو نہ کرے اس پر حرج نہیں اس کے بعد کے جملے کا مطلب بازوں نے تو کہا ہے کہ یہ قریب ہے اس کے کہ تمہاری عیال یعنی فقیری زیادہ نہ ہو جیسے اور جگہ ہے وہ انخف تم آئی لتن یعنی اگر تمہیں فقر یعنی فقیری کا ڈر ہو عربی شاعر کہتا ہے فما یدر الفقیر و ميں تيغينٰ ہوں فما يد دل غنی یعنی و ميں تي جانتا کہ کب امیر ہو جائے گا اور امیر کو معلوم نہیں کہ کب فقیر بن جائے گا جب کوئی مسکین محتاج ہو جائے تو عرب کہتے ہیں عال الرجل یعنی یہ شخص فقیر ہو گیا غرض اس معنی میں یہ لفظ مستعمل تو ہے لیکن یہاں یہ تفسیر کچھ زیادہ اچھی نہیں معلوم ہوتی کیونکہ اگر آزاد عورتوں کی کثرت فقیری کا باعث بن سکتی ہے تو لونڈیوں کی کثرت بھی فقیری کا سبب ہو سکتی ہے بس صحیح قول جمہور کا ہے کہ مراد یہ ہے کہ یہ قریب ہے اس سے کہ تم ظلم سے بچ جاؤ عرب میں کہا جاتا ہے کہ عالف الحکمی جب کہ ظلم و جور کیا ہو رسول اللہ کا مشرق چچا ابو طالب اس کے مشہور قصیدے میں بھی یہ بات موجود ہے جو اس نے رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہا قسط لا یخیص بیمی شاہد من نفس ہی غیر عائلی یعنی یہ محمد ایسی ترازو سے تولتے ہیں جو ایک جو برابر کی بھی کمی نہیں کرتی ان کے پاس ان کا گواہ خود ان کا اپنا نفس ہے جو ظالم نہیں ہے ابن جریر میں ہے کہ جب کوفیوں نے عثمان رضی اللہ عنہ پر ایک خط میں کچھ الزام لکھ کر بھیجے تو ان کے جواب میں خلیفۃ الرسول عثمان رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ انی لست بی میزان اولا میں ظلم کی ترازو نہیں ہوں صحیح نے حبان وغیرہ میں ایک مرفوع حدیث اس جملے کی تفسیر میں مروی ہے کہ اس کا معنی ہے تم ظلم نہ کرو ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مرفوع ہونا تو خطا ہے ہاں یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے اسی طرح لا تعولو کے بھی معنی یعنی تم ظلم نہ کرو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما عائشہ رضی اللہ عنہ نیز مجاہد اکریمہ حسن ابو مالک ابو رزین نخعی شعبی ضحاک اور عطا خراسانی نیز قطادہ سدی مقاتل ابن حیان رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے بھی یہی مروی ہے اکریمہ رحمہ اللہ نے بھی ابو طالب کا وہی شعر پیش کیا ہے امام ابن جری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روایت کیا ہے اور خود امام صاحب بھی اسی کو پسند کرتے ہیں پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کر دیا کرو جو بھی مقرر ہوئے ہوں اور جن کو تم نے منظور کیا ہو ہاں اگر عورت خود اپنا سارا یا تھوڑا بہت مہر اپنی خوشی سے مرد کو معاف کر دے تو اسے اختیار ہے اور اس صورت میں بے شک مرد کو اس کا اپنے استعمال میں لانا حلال اور طیب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو جائز نہیں کہ بغیر مہر واجب کیے نکاح کرے نہ یہ کہ جھوٹ موٹ کا نام ہی نام ہو ابن ابی حاتم میں علی رضی اللہ عنہ کا قول مروی ہے کہ تم میں سے جب کوئی بیمار پڑے تو اسے چاہیے اپنی بیوی سے اس کے مال کے تین درہم یا کم و بیش لے ان کا شہد خرید لے اور بارش کا آسمان کا پانی اس میں ملا لے تو تین تین بھلائیاں مل جائیں گی ہنی ان مری تو مال عورت اور شفا شہد اور مبارک بارش کا پانی ابو صالح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ اپنی بیٹیوں کا مہر آپ لیتے تھے جس پر یہ آیت اتری اور انہیں اس سے روک دیا گیا